ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ختنہ کرانا زیر ناف مونڈنا مونچھ کترانا ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکانوے